کی بات نہیں مانتے اسلام کی بات نہیں مانتے قرآن بھی نہیں مانتے قرآن میں آیا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اللہ جیسے راضی ہو جاتا ہے ان کے سیاحت کو بھی حسنات سے تبدیل کر دیتا ہے جیسے اللہ راضی ہو جاتا ہے ان کے سیاحت کو بھی حسنات سے تبدیل کر دیتا ہے آپ نے سانس سے سانس سے چرا لی جنازہ جنازہ کہتے ہیں آپ نبی کو مردہ مانتے ہو مردے کا جنازہ پر آ گیا نبی ہمارا زندہ ہے اگر تمہارا نبی مر گیا ہے اور نبی بناؤ جنازے کا ہم تو درود و سلام کے کہہ رہے ہیں چاہے دنیا میں ہوں یا پردہ پوش ہیں وہ درود و سلام کے جنازہ کس نے پڑا دی جی؟ امام کون تھا تقریر تیسری کے بعد یہی کہا تھا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے ہمارے مردوں کو بخش دے مصطفیٰ مردہ ہے مصطفیٰ کریم زندہ ہے پھر جنازے کی بات کریں ہمارے نبی زندہ ہیں دنیا میں بھی درود و سلام کے اقدار ہیں اس سال کے بعد بھی درود و سلام کے اقدار ہیں آپ نے کہا صحابی کا نام لے کے آپ نے جنت چکنی کی علی کے سنیے ابھی اب ابھی محمد ہوں ایمان ہوں بہت محبت ایمان ہے بہت منافع کیا منحب حاصل ہے تمام لوگوں سے زیادہ معروف کون ہے تو میں عائشہ رجال میں سے پر میں ابو ہوں اس کا قربان جاؤں آپ کی عربی دانی سے بڑے ماہر ہیں آپ بڑے آپ تو مستحد ہیں کاتبہ رسول اللہ پہلے شیر آیا آگے لام کی زیر پڑ گئی شیر کے بعد زیر پڑنا کمال اور پیش پڑتے ببول بنتا تو زبر پڑتے آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ شیر کے بعد بھی زیر آتی ہے قربان جاؤں عربی دانی سے آپ تو بڑے گرامر کے بادشاہ ہیں آپ تو علامہ مستحل ہے کاتبہ رسول اللہ ہے تو تاریخ کی کوئی حقیقت نہیں سب سے پہلے قرآن ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے کری اگر صاحبہ کا نام پوچھتے ہو تو جس صحابی کے لیے قرآن میں نہ آئی اس کو آپ صاحب نہیں مانتے یقول صاحب ہی لا تعظم ان اللہ صاحب کا لفظ کس کے لیے ہے سنی تفاقیر میں ہے وہ غار میں نبی کا صاحب انہیں ساتھ چھوڑ دیا مدد نہیں کی مشکل کے وقت کافر قتل کے پیچھے ہے کون ساتھ چل رہا سر کون غار میں تھا بدت نہیں کی بدر کی جنگ فقط فطر علی نے جیتی اور میں فقط علی تھے انہوں نے جنگوں نہیں کی انہوں نے جہاد نہیں کیا وہ پھر گئے صاحب بدر کے اندر انہوں نے جنگیں جیتی عہد کے اندر کس نے جنگ جیتی آپ کو فقط خیبر ہی یاد ہے باقی ساری جنگیں بھول گئے بدر بھول گئے عہد بھول گئے جنگ ہو تو فتح ہوتی ہے خیبر میں فتح ہوئی فتح مکہ مراد نہیں رسول اللہ ہے بس فتح ہو یا فتح کا لفظ ہے تو فتح کا لفظ یہاں مکہ میں جہاد کے لیے بھی آیا جنگ ہو یا نہ ہو امن کا شہر ہو تو سنیے قرآن قرآن مانے ہیرا پھیری نہ کریں تاریخ کی طرف نہ جائیں ضد بھی نہ کریں اگر اسی طرح ضد جاری رہے پانچ گھنٹے چلیں پانچ دن چلیں آپ بھی بولتے جائیں گے آپ تاریخ پڑھیں گے ہم قرآن پڑھیں گے آپ راوی کی بات کریں گے ہم کلام الہی پڑھیں گے فیصلہ عوام لے لگی کہ قرآن کس کے پاس ہے قرآن کے منکر کون ہے قرآن کے ماننے والے کون ہیں راوی آپ کو سلامت رہے قرآن ہمیں آپ کے مذہب کی بنیاد راویوں پہ ہے ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن پہ ہے قرآن نفس قطعی ہے اس کے بعد خطرواد خبر روایتی عقائد ثابت نہیں ہوتے وہ ضروری دلیل ہے میں بار بار آپ کے ان معصومین کی عبادتیں پیش کر رہا ہوں آپ کی مرکزی کتاب سے جو قرآن کے مخالف ہو اس روایت ٹھکرا دیں وہ وہ اس طرح ہے آپ بار بار بانٹتے ہیں تاریخ کی طرف جاتے ہیں کبھی ابن کثیر کا سہارا لیتے ہیں ابن کثیر کا سہارا لیتے ہیں کبھی تبری کا سہارا لیتے ہیں کبھی شیعہ کا سہارا لیتے ہیں ہمارے پاس کبھی تھانوی کا سہارا لیتے ہیں تھانوی آپ کو سلامت رہے اچھا علی آپ کو سلامت رہے ہم تو رضوی ہیں ہم تو فیض رضا کے الحمد للہ ہمارے پاس رب کا قرآن بھی ہے ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں مگر حدیث وہ اس کے راوی کھڑے ہیں اس کے راوی موت پر یہ کہا کہ جی، اناج سے مراد صحابہ کون ہے تفسیر مجموع بیان شین کی تفسیر ہے جلد ایک ہے سفا پچاس ہے کہتے سے مراد لوگوں سے مراد صحابہ ہیں اگر اللہ سے مراد صحابہ لینا جرم ہے تو دھر کی ٹوکری میں مجال بیان کو ڈالو آگ لگا دو اپنی تفسیر کو آپ اپنی تفسیر بھی نہیں مانتے اصول کوفی بھی نہیں مانتے حیات القلوب نہیں مانتے اصول اربا نہیں مانتے جلال امون نہیں مانتے اپنی مرکزی چار حج دعوے نہیں مانتے تو آپ مانتے کس بات اگر اناج سے میں نے صحابہ لی ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی تھی پتہ نہیں آپ کہاں تھے کہاں تشریف لے گئے تھے ہاں۔ تفصیل مجمل بیان میں موجود ہے جہاں نا سے مراد صحابہ ہیں اصحاب رسول مراد ہے وہ اتنا حق کا معیار ہے اگر آپ صحابہ کی عدالت طرح کر سکتے ہیں تو نبوت کا دشمن راویوں سے نہیں قرآن سے انبیاء کی قسمت کے خلاف آیتیں پیش کر سکتے ہیں وہ بھی جواب آپ کو دینا ہوگا فبا جواب حکم کا جواب ہونا اس مت ہم کے آپ بھی قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں قرآن کی کچھ آیات ہیں بظاہر اسمت کے خلاف جاتی ہیں ان کا کیا جواب دیں گے جو جواب آپ دیں گے راویوں کی طرف سے ہمارا وہی جواب جوابی رہ کو کفار آپ جواب نہیں دیں ہوں نماؤں کا کسی ہے جمع کا کثیر ہے فقط علی صاحب تھے فقط حضرت علی صاحب تھے یہ جمع سی میں فقط حضرت علی آتے ہیں نبی کے ساتھ کون تھے اشد القفار نہیں تھے تو قرآن نے غلط تعریف ان کی مائی اخباروں کی تعریف کی تو ہمارا بہن ہوں کام سکھ جاتا یہ سب جمع کی زمین ہیں جمع فقط علی نہیں آتے وہ صحابہ بھی موجود ہیں آپ نے خود کہا کہ سب صحابہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں اتنا نبی پاک نے ارشاد فرمایا عثمان میرا نمائندہ ہے جو فیصلہ کرے مجھے قابل قبول ہے عثمان کے فیصلے کو نبی مانتے ہیں پیغمبر اسلام بھی مانتے ہیں آپ نہیں مانتے آپ کے علم غیب کا ثبوت یہ تھا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا اور بات بھی وہی ثابت ہوئی عثمان کے نبی کو یقین ہے نبی دو شاید یا کئی بات کرے منافع لکھا میں دی تھی یہ بات علیحدہ ہے لیکن میں صحابہ کی برات پاکدان ہی بیان کر رہا ہوں قرآن سے وہ میت والے ہیں اور جو ان سے ختم میں آتا ہے ان سے جلتا ہے نہ یہی کا ملک فار کافر صحابہ سے ڈرتے کاتو کا کام ہے صحابہ سے چلنا مومینا مو میناتے جنات تجری میں تنہار خالدین اصیحہ وہ جو کب سے رو ان آتے ہیں فوزن عظیمہ چھبیسواں پارا سورت فتح ایک نمبر پانچ آپ حالیف پڑھنا شروع کر دیں قرآن پڑھنا شروع اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومن مردوں کو مومن عورتوں کو اللہ جنت دے گا جس کے نیچے نہر رما ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو سیاحت کو مٹا دے گا اگر سیاحت ہوں یو کستے ہو اللہ مٹانے کو تیار ہے آپ سیاحت کو ابھارنے کے لیے تیار ہیں تو اس قسم کے الزامات پان خارجی لوگ آل بیت میں بھی پیش کرتے ہیں نمونہ میں نے پیش کیا تھا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم صحابہ پہ زبان کا دراز کریں گے تو خارجی بیت کے تان و تشنی ہماری کتابوں سے ثابت کریں گے عصمت انبیاء کے خلاف قرآن کی ایتیں پیش کریں گے تو جناب والا عصمت امبیا کو مانو اور آیتوں کی تعمیر کرو اور قرآن پاک کے محکم آیات سے انکار نہ کرو بیت کی عزت پہ بھی ہم قربان صحابہ کی عزت پہ بھی ہم قربان جو راضی جو تعریف قرآن سے ٹکرائے پاس پاس کر دو قرآن کو پیٹ نہ دو قرآن بار بار کہہ رہا ہے میں ان کی آپ کو بھی مٹا دوں گا اللہ تو مٹا رہا ہے آپ نہیں مٹانا چاہتے تو رب سے مقابلہ کرو پھر قرآن کی مخالفت شروع کر دو اگر بتکا بشری کسی کو ہی ہو بھی گئی ہے اللہ نے کو معاف کر دی ہے اللہ نے معاف کر دی آپ کیوں نہیں معاف کرتے یہ آپ کی کتاب ہے جناب سربراہ فضیلت مہاجران و انصار و صحابہ آپ انصار کو نصرت سے لے کے کہتے ہیں جتنے برم نے نصرت کی وہی آتے ہیں تو مہاجرین کا لفظ کیوں چھوڑ جاتے ہیں مہاجرین کے لفظ کرنی کیوں کچھ کرتے ہیں دونوں کے لیے وعدہ ہے مہاجرین کے لیے بھی انصار کے لیے بھی تو مکے سے چھوڑ کے مدینے آئے تھے وہ مہاجرین نہیں تھے ہر آڑے وقت نبی کا ساتھ دیا جو پتھر نبی کی طرف آتا تھا کون منہ پہ روکتا تھا کس نے نبی کی مدد کی اتنی تو چھوٹے بچے تھے پاک تو مستور میں شامل ہیں وہ کون جوان تھے جو حضور کا دفاع کرتے تھے حضور گرانے والے پتھر کو منہ پہ روکتے تھے نبی کے قربان ہوتے ہیں نبی کی مدد کرتے ہیں انسار کے لفظ کو اور عام سے نکال کے نصرت کے مانا نصرت سے انکار کرنا تو مہاجرین کو شیر مادر آپ نے سمجھا تو مہاجرین کے لیے بھی جا فضا موجود ہے خوف ہے میں نہیں جا سکتا تو علیہ السلام نے کہا اخاف ہو تو علیہ السلام کو بھی خوف عمر کو بھی خوف عمر کا حملہ تو موسا نے بھی حملہ کر دو جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے وہ بس اللہ رسول کی طرف ہے یعنی کیا اس کا جر ملے گا ورنہ کے کانت ہجرت ہوئی لگ دنیا اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے وہ دنیا کا آئے گا تو صرف لفظ مہادر سے بھی آپ خوش نہ ہیں میں آپ کو ایک اصل میں آپ چونکہ تو آپ بالکل سفید انکار کر چکے ہیں اس لیے حدیث کی طرف آپ نہیں آتے بطور خبروں کے حدیثوں نے یہ حافظ ابن ساکر نے بھی لکھا ہے حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی وجہ حضرت انہوں نے لکھی ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت عثمان جو تھا وہ رقیہ سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ بڑی خوبصورت تھی تو حضرت عثمان کے دل میں یہ چیز آ گئی اس کی جو ہے نا ایک تھی اس کا نام تھا کو بڑی جادوگر تھی تو حضرت عثمان چونکہ رقیہ کا تھا وہ چاہتا تو حضرت عثمان کے دل میں یہ بات بڑی بیٹھ گئی یار یہ لڑکی مجھے ملنی چاہیے تو اپنی خالہ کیا اسے جا کے کہنے لگا قسم ہو گیا وہ لڑکی نے میں لیکن پیغمبر اس کو دے رہے ہیں تو اس کی خالہ نے اس کو پھر ایک لمبے چوڑے اشار سنا ہے کہ عثمان ابھر چوپ ہے لڑکی بھی جوان ہے تو اس طرح کر کے تو اسلام لا اور تو یہ لڑکی مل جائے گی تو حضرت عثمان کے بجا اسلام کا بیاس لڑکی تو پیغمبر نے بھی یہی بتایا تھا کہ جو جس کی ہجرت جس کی نیت وہ دنیا کے لیے دنیا میں گا یا آپ کی کتابیں کیا ہے ہم نے سنانا بھی ہے کیونکہ آپ ہی ہماری روایت کے آ رہے ہیں اصول کا صرف نے ہمیں تکرار کیا کہ امام جا کے صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حدیث قرآن کے مخالف ہے وہ چھوڑ دو بھائی بندہ ان سے پوچھے یہ بات وہ ایسے کرتے ہیں گویا کہ سارے صحابہ کرام کے نام قرآن میں آ گیا پوری ایک عدالت آ گئی پورا ایک معیار قائم ہو گیا حدیث اب تعلیم آ گئی اب اس کے مخالف کچھ نہیں ہو سکتا میں نے بار بار قرآن پڑھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے تو جو پیغمبر کے ہاتھ سے بیٹھ کرنے پر بات تو اس کی مرمت ہوگی تو وہ اللہ نے جو مرمت کی ہے وہ بیان کر دی ہے یہ کوئی میں نے حدیث سے نہیں پڑھی کہ بار بار آپ مجھے اصول کافی بناتے ہیں جی جو قرآن کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے تو قرآن کی عائد کرو قرآن کے خلاف قرآن کی عائد تو نہیں سکتی میں نے بار بار آپ سے آج کا مطالبہ کیا آپ ابتدا میں چلے تھے آپ اسی حدیث کے انکار حدیث سے قائم رہے کہ کسی طرح حدیث کی طرف نہ پڑے بخاری کا انکار مسلم کا انکار فلاش لیا ہو سکتا ہے آج تک آپ نے کوئی رابش لیا ثابت نہیں کیا میں نے دوسری روایات پیش کی ہیں یہ آپ نے ایک مزاج بنا لیا ہے اور خود آپ مسلسل حدیثیں پیش کر رہے ہیں حدیثیں پیش کرنی ہے تو اس کا کوئی معیار پیش کرو اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے ہمارا نظریہ سب سے پہلے قرآن پر ہے قرآن نے بتا دیا ہے کہ صحابہ دو طرح کے ہیں من کو میوری یورید دنیا میں من کو میں بار بار اسی چیز کو دہراتا ہوں آپ مولیا سے بہت کافی دور چلے جاتے ہیں یہ آپ کے شاعر نشان نہیں ہے قرآن نے کلیہ بتا دیا ہے کہ صحابہ دو طرح کے ہیں کچھ دنیا چاہتے ہیں کچھ آخر چاہتے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارا سلام ہے ان کے لیے ہمارا ہر طرح کا احترام ہے لیکن جو دنیا اب کیا جو آخر چاہتے ہیں جو دنیا نہیں چاہتے ان کے لیے اللہ نے کچھ بیان کر دیا ہم بھی اسی کے خیال ہے باقی آپ نے جنازے کی بات کی تھی پیغمبر کا جنازہ نہیں ہوتا وہ زندہ ہے کیا پیغمبر کو دکھا نہیں کیا جاتا اس وقت زندہ نہیں کس معنی میں زندہ تھے وہ جی؟ جنازے سے مراد ہم یہ نہیں کہتے خدا نہ خاصا ان پہ تقبیریں پڑی گئی مغفرت کی دعا کی جنازہ یہی تھا کہ ان پہ سلاط الام پڑتا تھا اور آپ کے بزرگوں کے پاس اتنی ٹائم بھی نہیں تھا کہ وہ پیغمبر کے ان مراسم میں شامل ہو کے ان پہ سلاط السلام ہی پڑے یہ کیسی جی آپ کچی باتیں کر رہے ہیں جی ان کا جنازہ نہیں ہو سکتا ہم بھی کہتے ہیں جنازہ نہیں ہے لیکن جنازہ سے مراد ہے ان کا صلاح و سلام کرنا تھا یہی جنازہ تھا اور باپ کو آپ کے بزرگوں نے اتنی رحمت گوارہ نہیں کیا ہے سمجھ بات کی نہ کفن و دفن میں شامل ہو گئے نہ ان و تفصیل تمام کس میں وہ تین گھنٹے اور سکیف ہمیں رہے اور پیغمبر دفن ہو چکے تھے یہ حضرت عروہ بن زبیر کی ادارہ مصنف ابن ابی شہبہ ہے اللہ عروا کا قال ان ابا بکر لم يشهد دفن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم صار کہ ابو بکر عمر دونوں پیغمبر کے دفن کے وقت حاضر نہ تھے وکانا فلم صار وہ دونوں انصار کے ساتھ شکیف ہمیں جو ہے نا خلافت کے معاملے میں لے دے کر رہے تھے اور دو فنا قبل ان دونوں کے آنے سے پہلے پیغمبر دفن ہو چکے تھے یہ مصنف ابن ابی شہبہ کتاب المغازی بات بکر جن بارہ تب آئی سو تیئیس موجود ہے آپ نے انکار کر انکار کریں جس آپ سننی رہ سکتے ہیں آپ نے ٹائٹل قائم کر سکتے ہیں یہ حدیث بھی صحیح ہے اس سے کوئی اعتراض ہے اس کی حمل دیتا ہوں کہ ان ابن نمیر ان ان ابھی ہے کہ بکرن شہدا یہ پوری اس کی صنعت ہے متن بھی میں نے پڑھ دیا ہے اس میں کوئی ضوف ہے کوئی خامی ہے کوئی خرابی ہے کوئی شیعہ ہے جو وجہ انکار آپ پیش کریں میں آپ کو بتا دوں گا تو ایسے خواہ مخواہ مہرے ملے جی۔ سمجھ بات کی تو بات چاہ رہی تھی عدالت سے صحابہ کی آپ قرآن سے پیش کریں سمجھ بات کی تو میں قرآن سے تمام یہ نقص بے بیان کر رہا ہوں ان کے سمرئی اور قرآن نے ان کی بے کیفیات یاد کو پیش کیا آپ اس کا کیا انکار کرتے ہیں قرآن نے جتنی ان کی سزائیں بیان کی ہماری نہیں ہے ہم نے کرتے ہیں آپ کیا انکار کرتے ہیں باقی آپ جو کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ آپ نے کہا کہ ہم تفسیروں کو دلایا جائے تفسیر میں کیا قرآن نہیں قرآن کی تفصیل نہیں ہوتی اس حد تک چلے جانا اور ہمیں الزام دینے کے قرآن میں تعریف کا سچ ہے یہ آپ کے حضرت عثمان کا کارنامہ ہے سچ ہے کہ وہ ہمارا بھی قرآن ہے یہ صحیح بخاری کی کتاب کتاب تفصیل کی آخری روایات ہے یہ دوسرے کے سفر نمبر سات سو چھیالیس ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عثمان نے یہ اپنا قرآن جمع کیا تھا اس کے علاوہ جتنے قرآن شریف تھے برسات سے بڑھا دیتے یہ تو ہم نے قرآن کے عام درخت ہیں اور آدمی اسی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں تو قرآن میں میں چاہتا یہ چونکہ طرح سے موضوع ہے اس سے بھی بات کروں گا بتاؤں اس موضوع پہ آپ کی خطابہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ لا قطب القرآن بالبول انکان اللہ کہ ماں اللہ اگر قرآن کو شاپ سے لگ جائے تو اس میں کوئی ہار کے نسم شکار یہ تو قرآن تحریک قرآن یہ سب آپ کے بزرگوں نے کیا ہے آپ کر کے نٹے لگائے رہتے ہیں تحریر تحریک کے صحابہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی ان شاء نام رکھ لیں گے اس پہ بھی مختصر بحث ہو جائے گی کہ کون کون صحابہ کیا تھے میں پورے دعوی سے کرتا ہوں کہ آپ اصحاب صلاح میں سے کسی ایک کا بیان بھی نہیں ہے انہوں نے اس قرآن کی تعریف کی ہو میں اپنے ہاں نام کی زبان بھی گا اور روایات کے چونکہ ایک علیحدہ موضوع ہے میں نے اس میں ذکر کر دیا اور کوئی بات ہے لہٰذا آپ مشکل اور کیس کی اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی کوئی معافی نہیں دیا ہے جنہوں نے بیت کو پورا کیا پیغمبر کے عہد کو پورا کیا اگر یہ نہیں بتایا حضرت صاحب کو نہ کوئی آنکھ مل سکی نہ پیش کر سکے تو باقی انہوں نے پڑھا پڑھا تھا صاحب لا تحزن ان اللہ مانا اس کی تفسیر میں لکھا ہے کثیر میں بھی ہے یہ اب آپ کا کیا گزار کرا میں انکار حدیث کے تو اس کی اسی میں امان میں ہے کہ میں کسی طرح حدیث کا ہی کر دیا ہوں قرآن کا سارا کے تو حالانکہ ہاتھ بنا اللہ تو وہ تو حضرت عمر بھی پیش نہ کر سکے جب سے پیغمبر کی صبح کہ ہمیں قرآن کافی ہے اور ان کی یہ تھی کہ تصویروں میں لکھے انہوں نے بارہ سال میں سورہ سورہ بکرا کو یاد کیا تھا اور ان سے جو مسئلہ پوچھا جاتا تھا نہیں بتا سکتے تھے تو ہر بنا کتاب اللہ تو حضرت عمر بھی نہیں بتا سکے یہ بےچارے کیا کر سکتا ہے اس بےچارے کی کیا جان ہے تو بات کون سی اللہ لکھا ہے کہ کہ کان ابو بکر صدی خود جگہ سزا کر رہے تھے خود پوچھ رہا ہے اپنے پیغمبر کی کیا مدد کرنی ہے اس میں کون سی یہ ہے بڑا اس کو چھوٹے ہیں تو ہے اس میں لیکن اس میں رضامندی کہاں ہے اور اس میں کون سی عدالت والی بات کہاں ہے بات ہو رہی تھی آپ صحابہ تو کلو مدول نہ یہ کسی قرآن کی عید کا ترجمہ ہے نہ رسول اللہ کی کسی حدیث کا ترجمہ ہے نہ صحابہ میں سے کسی کے قول کا ترجمہ ہے یہ صرف ان یعنی کی اپنی بناوٹ کی اپنی بات ہے سمجھائی بات کی ورنہ صحابہ کرام نے اپنی تمام اپنا جو ہے کیا ہے جو ہے نا خرابیوں کا اقرار کیا ہے میں پیش کرتا ہوں یہ صحیح بخاری ہے یہ کہتے ہیں بڑے ہم آپس میں اشد ثابت نہیں ہو سکے اب کرو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں اب یہ ولی اللہ کا بھی انکار کریں گے وہ کہتے ہیں کہ جو بخاری مسلم میں سے کسی ایک حدیث کی توہین کرتا ہے انکار کرتا ہے وہ اہل سنت نہیں ہے وہ بدتی فرقہ کا ہے یہ فتوا بھی ساتھ رکھے وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے سامنے صحابہ کرام لڑے فضارہ بہن ہوں بننے کے صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے جوتے اور سوٹوں اور مکوں سے مرمت کی ہے یہ آپس میں ہے سمجھ رہی بات کی نہ یہ ہم ثابت ہو سکے نہ یہ رشید ثابت ہو سکے پتہ نہیں ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ہی قرآن کا سب سے بڑا پیغمبر اسلام سے بھی بڑا مفسر جانتے ہیں اور ضد کر جاتے ہیں پرویزی کے بعد بھی یہی دلیل ہے کہ قرآن قرآن قرآن میں حدیث کا سہارا لے سکتا ہوں خود بھی سب سے بڑے مفسر ہے میں نے قرآن کے ذہن میں حدیثیں بھی پیش کر دی ہیں جی لہٰذا ہمارا بار بار آپ سے مطالبہ ہے مدین یہ نہ آپ قرآن سے ثابت کر سکے نہ پیغمبر کے فرمان سے ثابت کر سکے نہ صاحب کرام کے کسی قول سے ثابت کر سکے یہ آپ کا دکھو سلاتا ہے قرآن حدیث کے خلاف آ رہا ہے ہم بعض صاحب عادل ہیں ان کی قرآن میں تعریف بھی کی ہے ان کی مصرکت بھی کہا ہے وہی ہے وہی انصار بھی ہیں وہی اشبر و کفار بھی ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں ان کو سلاتے ہیں جن بزرگوں کی یہ وکالت کرتے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اگر ان میں ہمت بھی رہتا ہے اپنی کتابوں سے ان کا شدت ہونا ثابت کریں اپنی کتابوں سے ان کا رحما بہن ہم ثابت کریں یہ کیا انکار کر جاتے ہیں حدیثوں کا اگر حدیث کا انکار کرنا ہے تو یہ پھر اہل سمت کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ان کا اہل پہنانا ہے اور یہ وکالت وہ پرویز صاحب صاحب کی جی کرتے ہیں اور بڑی خوش کہنے میں رہتے ہیں جی، ہم قرآن قرآن ہیں لوگ راج کیا تو میں راضی میں کون سر پیش کیا ابھی اس پہ آپ نے دکھلائی ہو میں بھی قرآن پیش کر رہا ہوں تو لہٰذا آپ قرآن مجید سے کوئی عید پیش نہیں کر سکے کہ جو آپ کے مدد ہو اور جس کی ٹائپ کے عورت سے ہو یا صحابہ کے کلچر کے ساتھ بات لائیں اپنا دعوت کے لیے تو بچارے کرتے ہیں کسی صحابہ کا بھی دعوت دیتا ہے انہوں نے کہا ہاں، ہاں، ہو کیا مانا ہے رحمان الرحیم آپ پانچ پان افراد کا نام قرآن میں دکھائے حضرت علی کا نام دکھائے امام حسن کا نام دکھائے امام حسین کا نام دکھائے پھر زہرا پا کا نام دکھائے قرآن میں دکھائے اور ان کی عفت ان کا معصوم ہونا قرآن سے ثابت کریں عجیب بات ہے جب اللہ راضی ہے کون سے سب سے حوصلہ کا بات ہے تو آپ قرآن پاک چھوڑ کے روایتی ہے ایک میں ابھی شادہ کی ہر حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے کہاں ثابت ہے ابئی کی براد صحیح ہے اس پہ قدر نہیں ہے آپ کی رجال کشی بھی ہمارے پاس موجود ہے اسمار رجال آپ کے بھی ہم جانتے ہیں تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کیا وہ نہیں تھے صحابہ کرام صحابہ خود موجود تھے اس میں جو کفیروں کا آپ نے جواب نہیں دیا قرآن کی آپ کو پیٹ کر دی اللہ ان سب سے راضی آپ ناراض ہیں وہ کل کے کل جنتی ہیں آپ ان سے ناراض ہیں آپ نے کہا سات گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی تو قرآن میں کیا ہے بھائی اکثر ماں تو نہ نظال کفر و شر کو نہیں بخشے گا بلکہ ہر گناہ اللہ بخش سکتا تو آپ نے گناہ قبیرہ کو اب شامل کر دیا پھر آپ قرآن کے منکر ہو گئے اس لیے کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے منکر ہیں آپ قرآن نہیں مانتے آپ بار بار ہم قرآن پڑھتے ہیں اور آپ خود تفسیر نہیں کرتے تمہارے امام کی تفسیر پیش کرتے ہیں تمہارے ترجمے پیش کرتے ہیں کہتے ہیں یہ قابل قبول نہیں قرآن بھی قابل قبول نہیں تو پانچ پن افراد کا نام قرآن میں دکھاؤ ان کی قسمت قرآن سے ثابت کرو بارہ اماموں کی قسمت قرآن سے ثابت کرو ان کے نام قرآن میں دکھاؤ جب کون لفظ ہم قرآن سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا حسنا کا وعدہ راضی ہیں اٹکا ہیں بہت بڑے متقی ہیں ان اللہ ماں آنا ان اللہ نہیں کہا ان اللہ ماں آنا یہ صلی اللہ میرے ساتھ ہے صدیق اسی طرح تیرے ساتھ کیا قرآن مانتے ہیں قرآن کے منکر ہیں یہ خاصا جو رسول کے لیے ثابت ہے وہ صدیق کے لیے اللہ مان یہ مال نہیں خرچ کیا تھا صدیق نے سارا کا سارا مال آج کل میں ہوتی مالا ہو جاتا زکا اپنا مال خرچ کیا تھا ان کو اگر مال کی ضرورت تھی تو پیغمبر اسلام پہ مال کیوں خرچ کیا جھاڑو دے دی مال خرچ کرتے ہیں بیٹا قربان کرتے ہیں جان سام کے والے کر دیتے ہیں ابھی بھی نبی بجنے نہیں کر رہی کس کے لیے مال کے دی آکا کی ذات کے لیے آکا کی ذات کو پسند کیا سب کچھ آکا کے نام سے قربان کر دیا تعجب کی بات ہے جو اسلام سے قربان ہوتے رہے بال اسلام سے قربان ہوتے رہے جانا مال کی قربانی دی وہ مہاجر بھی نہیں وہ انصار بھی نہیں تو کون ہے معاذ نلو ان کے نام بتائیں قرآن سے ثابت کریں فقط وہی اور کوئی نہیں فقط وہی اور کوئی نہیں وہ ہما کس امل ام رسول اللہ وسلم نوز فرمائیں حضور کے سامنے پہلی شخص میں یہ دونوں حضور تھے سلاط و سلام پیش کر رہے تھے نبی کے ماتھے پہ کس نے بوسا دیا بتایا آپ کو نبی کا ماتھا کیسے تین میں چوما تھا یہ حدیثیں مزہ نہیں آتی آپ اپنے شادوں کو لے کے بیٹھ گئے آرام کو بھی حدیث صحیح ہو اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن قرآن کے مقابلے پھر بھی نہیں قرآن کو برتری حاصل ہے ہم حدیثوں کے منکر بس بشرط کے صحیح ہو اگر وغیرہ کی روایتیں قابل قبول نہیں ہمارا تمہارا اصول ہے قرآن کے مخالف جو حدیث ہو وہ قابل قبول نہیں وہ وسلی دلیل ہے قرآن کتی دلیل ہے یہ جناب بھی موجود تھے جناب عرف درود السلام والا وہ ہمایا شف الایا و نہایا ابن کثیر اس کا آپ نے حوالہ دیا تو آپ نے کتاب دیں یہ ہماری کتاب نہیں موجود نبی کا با تھا کس نے چوما سارا مال کس نے ختم کیا حضور کے نام پہ عزت پہ دفاع کس نے کیا چہرہ کس نے پیش کیا کون تھا جو مکے کے اندر کافروں سے مقابلہ کرتے رہے حضرت علی تو بچے تھے سیدہ خدیجہ مزدور تھی وہ کون جوان تھے جنہوں نے حضور کا دفاع کیا ابھی حضور کی خدمت نہیں کی ابھی آ کر قربان نہیں ہوئے پھر اگر قربان نہیں لیتے تو آپ نادر بڑا کو کس کھاتے میں ڈالتے ہیں نادر بڑا موجود ہے علی نے کہا کہ دیر سہارا چھپاک رہا بہاری شریف جیل ریٹ تین سو ستر تین سو اکہتر منافقین نے عزو اسلام کے حمال شریف کے بال مبارک پر اعتراض کیا تھا اس لیے صحابہ کرام نے ان کی پٹائی کی تھی کان بہ راما دس منٹ والا تھی وہ منافقین سے لڑ رہے ہیں ہم کو تو سابا اسلام تک ملا رہے قربان جاؤں ہیرا قرآن کا تو ہم آپ کہتے آپس میں وہ لڑتے جھگڑتے رہے مطلب قرآن کیا ممکن ہے خدا جھوٹ بول رہا ہے خدا کے تو رحم ہو بہن آپ کرتے ہیں جناب منافقوں کی پٹائی کر رہے تھے اور منافق وہی ہوتا ہے جو صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے بعض تو میں سے دنیا کا ارادہ کرتے تھے بعض آخرت کا بار بار فرما رہے ہیں خود وحد کا بیان ہے اس کے بارے میں بلکت افلح عن اللہ نے معاف کر دیا اللہ نے معاف کر دیا آکم الحاکمین نے معاف کر دیا تم نے رب کی مخالفت کر کے معاف نہیں کیا پھر قرآن کے پیسے کب قرآن مانتے ہیں آپ قرآن کے منکر ہیں علی بھی قرآن کے منکر ہیں امام دن قرآن کے منکر ہیں ایک امام معصوم اپنا پیش کرو جس میں موجودہ قرآن کو صحیح کرو یہ آپ بار بار کہتے ہیں آپ اہل قرآن ہے آپ پرویزی ہیں ہم قرآن بھی مانتے ہیں سنت بھی مانتے ہیں آدیث بھی مانتے ہیں ذرا کا دراؤ جی ہمارا ہے اصول کافی کی روشنی میں ہم انکار کرتے ہیں اصول کافی کا قانون ہے فکا جافی کا قانون ہے آپ کے نام معصوم کا فرمان ہے جو روایت قرآن سے ٹکرا روایت کو چھوڑ دو قرآن کو پیش نہ کرو وہ منافقوں سے ہی کرتے ہیں آپ نے صاحب کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع اللہ فرماتا ہوں کہ گناہوں کو میں نیٹو سے تبدیل کر دیتا ہوں آپ پھر بار ذکر کرتے ہیں میں نے کہا آپ خالیوں سے ٹھیک ہوتے ہیں جو حضرت علی کو مدینہ بھی چھوڑ دیا نبی کا شہر بھی پسند نہیں رہا اس کا جواب بھی نہیں آیا خبیبے تو قبرا نے پہ اعتراض کیا اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا پھر اتری ماں بدا کر زہرا پاس حق میں آپ کے بارے میں یہ کال کرنا علی سے کیسی شادی کروں کب کا چھوٹا ہے پیٹ اس کا بڑا ہے تنقید تم کرو تمہارے گھر میں موجود ہے اس کا مطلب آپ صحیح زبان نہیں سمجھتے شرافت کی زبان نہیں مانتے تو جس انداز سے آپ بولتے ہیں اسی انداز سے خارجی اگر آپ سے کہیں تو پھر کیا جواب قرآن اسمت کے قائل ہو یا نہیں عدالت کی بات کرتے ہو پکڑے سے بڑھ کے عدالت کیا ہے اٹکا ہے صدیق اکبر یوتی مالا ہوں اپنا مال خرچ کرتے ہیں جو مال حضور پر خرچ کرتے ہیں وہی مال کی طرف کے لیے گئے تھے اف اللہ کو دیکھو اف اللہ کو دیکھو ورنہ پانچ افراد کا نام قرآن میں دکھاؤ حضرت علی کا نام دکھاؤ زہرا کا نام دکھاؤ امام حسن کا نام دکھاؤ امام حسین کا نام دکھاؤ پھر ان کی عصمت کو قرآن کیا تھے اور میں کہتا اور قرآن کیا تھا سب نے اپنے گھر کے قرآن کے ترجمے کو اٹھا لیں آپ کے محدث مخرج ابن باب رہ ملاز الفقی متوفہ تین سو اکاسی معتبر از ابی امامہ روایت کرتا رسول خدا سن فرمود حال کسے کے برابر و ایمانہ مرد بمن بس ہفت مرتبہ گفت خوشحال کا سیکے مرحب ابین ایمان ہو بہت خوش ہے وہ بہت اچھا مقام ہے اس کا جس نے مجھے دیکھا اور کلمہ پڑھا صاحب صلاح نبی کو نہیں دیکھا کلمہ نہیں پڑھا بدر میں فقط علی تھے یہ حضرات نہیں تھے بعد میں علی تھے یہ حضرات نہیں تھے جنگ میں عید نہیں تھے فتوات نہیں ہوئی کافر سے نہیں لڑے اتنا اسلام کی تاریخ کو مشق کرتے ہو انگریز رب العالمین تفکر نمے بایت نمود پتہ پھانسی آتی ہے نا اب تو کم نے فرما ہے تو بزرگان دین مقرر بارگاہ میں فکر غور نہ کرو اختراع بیان نہ کرو ان کے تان تاشی نہ بیان کرو علی فرمایا زبان بند کرو میں نے صحابہ کو دیکھا جیسے تم کوفے میں میرے بات سے رو رہے ہو صحابہ خوف خدا میں اسی طرح رو کا تو یہ فرمان ہے نہ علی کی بات مانتے ہیں نہ امام جعفر صاحب کی بات مانتے ہیں اپنی کتاب کے تین حصے اصول کافی کے اڑا دیے اصول اربا کو بھی اڑا دیا ملا باقر مدرسی کو بھی اڑا دیا جب اپنی باری آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں قرآن کی باری آتی ہے تو کہتے نہیں جی حدیث پہ جاتے ہیں ہر روم و اور کامتا ایک آدمی بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے کھڑا ہو گیا تاکہ میرے کپڑے نہ بھیگے وہی معاملہ ہے قرآن کی طرف آتے ہیں پیش کرنا جو ہے تو پلیز بی کیئر فل تو قائد اعظم بھائی آپ مائک کے اوپر آئے قائد اعظم بھائی آپ مائک کے اوپر آئے جی۔ جن کے بھی ڈاٹ کھلے ہیں انکلوڈنگ اسپیکر حضرات پلیز ٹیکسٹ میں کچھ نہ لکھیں کسی طرف سے جی میں ہمارے یاسر بھائی کو پلیز کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا مناظرہ ٹرمس اینڈ کنڈیشن پانچ گھنٹے پت ہونے کے بعد یہ دونوں علماء حضرات ڈسائڈ کریں گے کہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کیا جائے یا دوسرا ٹاپک شروع کیا جائے تو میں سلسلے میں دعوت دوں گا اپنے مان کے ماننے والوں کی طرف سے ہمارے یاسر بھائی کو پلیز آ کے بات کریں شکریہ پلیز کوئی بھی شخص یالی اگر بھائی اور دوسرے حضرات کوئی بھی شخص کچھ نہ لکھ کے شکریہ ایک بات پانچ پانچ منٹ دونوں علماء کو دیتے کہ وہ ڈسائڈ کر لیں کہ یہ ٹاپک کرنا ہے یہ ٹاپک چینج ہونا چاہیے تو ہمارے یاسر صاحب آپ کے پاس پانچ منٹ ہیں جب ہمارے یاسر صاحب بائک پہ آ جائیں تو پانچ منٹ ان کو دیجیے گا اور پانچ منٹ حضرت ہمارے حضرت صاحب کو دیجیے گا تاکہ یہ بات کر لیں تو آباد صاحب آپ آئیں پر یہ ہے کہ موضوع جو ہے وہ تقریباً جو ہے تمام نہیں ہوا الحمدللہ سے کافی موضوع جو ہے حل ہوا ہے اور واضح ہوا ہے کہ کیا اصحاب پیمبر نے کیا اور قرآن سے مفتی صاحب ایک بھی آیت ثابت نہیں کر سکتے کہ اس میں تمام صحابہ کی عدالت موجود ہو اور یہ تو سارے سن رہے ہیں ریکارڈنگ بھی موجود ہے تو اب یہ ہے کہ اس موضوع کو مزید آگے بڑھایا جائے تاکہ حقائق جو ہیں اور دوستوں کے سامنے اور روایات و آیات جو ہیں سامنے آئے پتا چل گیا حال پیمبر کے تو نہیں تھے اور کیسے آگے ملنے کے ساتھ دونوں طرف سے جو دلائل دیے گئے ہیں وہ سارے راضی ہونے کے متعلق ہیں یا ان کے جو ہے وہ کچھ بدائے میں اصل میں جو ہے وہ اب وہ اطلاع جس میں یہ ثابت ہو عام صرف راضی ہونے کی بات یا مثلا انہوں نے یہ کیا وہ کیا بیعت کی طرح کیا وہ تو اپنی جگہ پہ ساری چیزیں انہوں نے جوابات بھی دیے ہمارے مولانا صاحب نے راجہ صاحب نے اور وہ واضح ترین تھے اب رہا مسئلہ کہ یہ ٹاپک یہ ٹاپک اثر تمام نہیں ہوا کافی ساری اس کی باتیں جو موجود ہیں ابھی آیات تھوڑی سی پڑھی گئی ہیں اس کے اوپر بحث ہوئی ہے اس کے بعد روایات تقریباً کافی ساری روایات باقی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ایک ایک روایت پہ بحث ہونی چاہیے رجال پہ بحث ہونی چاہیے روایت پہ بحث ہونی چاہیے اور باقاعدہ جو ہے اس پہ ٹائم چاہیے تو میرا جو فیصلہ یہ ہے سیوں کی طرف سے کہ یہ موضوع ختم نہیں ہوا اس کو مزید ٹائم دینا چاہیے اور اسی پر پاس کو جاری رکھنا چاہیے تو آپ نے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں وہ مائک پہ آ کے بتا دیں بہت شکریہ حضرت صاحب آپ مائک کے اوپر آئے وہ بیچ میں جو ہے وہ آئے ہوں مطلب یہ کہہ جی۔ رہے ہیں جی۔ یہ جو ہے جو موضوع چل رہا تھا عدالت صاحبہ کا الحمد حضرت نے مفتی صاحب نے جو ہے وہ قرآن سے ثابت کیا عدالت صاحبہ کو مہاجرین انصار اور تمام صحابہ کو کلو سے جو ہے اس کو ثابت کیا کلحم سے کہ وہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دبایا وہ جی آواز آ رہی ہے تو اوکے لکھ دیں جی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت نے جو صحابہ کرام کے بارے میں عدالت صحابہ کے موضوع پر کثیر تعداد میں آیات پڑھی اور ان کا ترجمہ بھی کیا جس سے ثابت کیا کہ صحابہ کی عدالت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے اور جو ہے شیعہ کے مولویوں نے جو ہے وہ کوئی ایسی آیت نہیں پڑھی جس میں وضاحت کے ساتھ نام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی کا نام قرآن سے انہوں نے ثابت کیا ہو کہ ان کی عدالت جو ہے وہ نہیں ہے اور یہ صحابی عادل نہیں ہے کسی سے انہوں نے ثابت نہیں کیا جبکہ ہم نے کل سے جو ہے وہ ثابت کیا کہ تمام صحابہ جو ہے وہ عادل ہیں تو اس لیے جو ہے جب ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا تمام صحابہ آدمی نے تو ان میں تمام صحابہ میں حضرت احمد قصیر حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب شامل ہیں تو اب جو ہے یہ موضوع جو ہے یہ تو ہم نے مکمل کر دیا اور پانچ گھنٹے کی بات ہوئی تھی اور حضرت نے پہلے ہی فرمایا ہمارے مفتی صاحب نے کہ اصل موضوع جو ہے وہ توحید و رسالت ہے کلمہ ہے کلمے کا موضوع جو ہے وہ سب سے اہم ہے کلمہ اور اذان کلمہ پڑھ کے جو ہے کوئی کافر مسلمان ہو سکتا ہے تو وہ سب سے پہلے موضوع ہے اس پر بات کریں صحابہ کا موضوع اس کے بعد ہے عدالت صحابہ تو ہم نے ثابت کر دیا اب جو ہے وہ پانچ گھنٹے اس پر رکھے جائیں ہم ابھی بیٹھے ہیں ہم جانے والے نہیں ہیں یہی بیٹھیں گے اور جو ہے وہ مناظرہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے ہم جو ہے وہ تھکنے والے نہیں ہیں وہ تو تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں ہمارے حضرت جو ہے وہ ماشاء اللہ اکیلے ہی جو ہے وہ تین اور چار کو کافی تھے ابھی تو ہمارے پاس یہاں علماء کی ٹیم ہے جو پیچھے تیار ہے اور جو ہے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ جو ہے وہ بھاگے نہیں شیعہ کو کہنے کہ وہ بھاگے نہیں یہاں پر موجود رہیں اور جو ہے وہ کلمہ اور اذان کے موضوع پر مناظرہ کریں اپنی اذان اور کلمہ جس کا کہ بنیادی جو مسئلہ ہے دین اسلام میں کلمہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے سب سے پہلے جو ہے قرآن جو ہے وہ کلمے کے لیے ہے کلمہ جو پڑھے گا تو مسلمان ہوگا اس پر پہلے گفتگو کرے اس سے کیوں بات نہیں ہے جب ہم نے پہلے یہ کہا تو یہ بھاگتے کیوں ہیں اس لیے بھاگتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے جو ہے وہ ان ان کے کی کمزوری ہے شیوں کی یہ کمزوری ہے اس لیے بھاگتے ہیں تو ہم جو ہے اصل موضوع کلمہ ہے ہمیں اسی پر بات کرنی ہے اس پر جو ہے وہ بات کریں اور ان کو ہم جانے نہیں دیں گے ایسے جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں ہم جب یہ آئے ہیں تو اب پوری طرح سے آئیں اور بنیادی مسئلے پر آئیں کہ جس سے جو ہے وہ کوئی جو ہے کافر مسلمان ہو سکتا ہے اس موضوع پر آئے اور اس سے بھاگے نہیں اگر ان کو اپنا ایمان ثابت کریں صحابہ کی بات کرتے ہیں پہلے اپنی بات کریں کہ یہ خود مسلمان ہیں کہ نہیں پہلے ان کے اپنے ایمان کی بات کریں اس لیے کہ جب تک یہ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے تو صحابہ پر بات کرنے کا کیا ان کو حق ہے جبکہ حضور نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں تم جو ہے وہ اللہ سے ڈرو یہ ڈرنے والے نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا پھر ان کو پتہ لگے گا تو جو ہے وہ اصل موضوع کلمہ ہے یہ اپنا اسلام ثابت کریں جب اسلام ثابت کریں گے پھر صحابہ کی بات ہوگی صحابہ کے بارے میں بعد میں گفتگو ہوگی ساتھ اگر مناظرہ نہ بھی ہوتا نا تو انہوں نے اس وقت بھی یہی فیصلہ دینا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ہارے اوپر بھائی صاحب اگر آپ کو راجا صاحب یہ سا سبر کر لو میں نے پانچ پانچ منٹ کہے تھے نا دونوں کو تو آپ ذرا صبر کر لیں قائد اعظم صاحب آپ اوپر آئے آپ کیا کہتے ہیں جی السلام علیکم یہ شبلی بھائی علماء حضرات میں بحث ہونے دیں کہ جاری رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا اور کیونکہ یہ جو آپ نے پانچ پانچ منٹ کی لمٹ لگائی ہے یہ تو نہیں تھی کوئی مگر اس میں یہی تھا ٹرمس اینڈ کنڈیشن میں کہ علماء حضرات ڈسائڈ کریں گے کہ اس ٹاپک کو پیسے حاصل بحث ہو گئی ہے یا دوسرا ٹاپک شروع کیا جائے تو میرے خیال سے اسی یہ علماء کے درمیان گفتگو ہونے دیں اس کے بعد جو یہ لوگ گرائیڈ کرتے ہیں ہم لوگ بھی یہیں بیٹھے ہوئے اور آپ بھی ماشاء اللہ سے یہاں بیٹھے ہیں تو پھر مناظرہ ان شاء اللہ جاری رکھتے ہیں آئیے آپ جس کی بھی ٹرن تھی آئیے آپ بات کیجیے کیسے جائیں گے بھائی جی اس کے اوپر بات نہیں کرے صرف یہ بات کریں اس کی صرف اجازت دی جائے گی کہ یہ بات کریں کہ یہ ٹاپک زیادہ رکھا جائے آگے یا نہیں یہ نہیں کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اور آپ کو مقرر کرنا چاہیں گے کب تک ان کی ہم بچے سنیں گے ماشاء اللہ دونوں طرف سے جو بھی مطلب ہے اس ٹاپک پہ بات کی گئی جی شبلی بھائی جو ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہے ان میں ہی ہے کہ یہی دونوں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنی بحث ہوئی ہے کتنا اس سے استفادہ حاصل کیا گیا بحث کہاں تک تمام ہوئی ہے تو میرے خیال سے آپ کو اور ہم کو اس میں اس کے درمیان میں نہیں بولنا چاہیے یہی دونوں ڈیسائیڈ کریں گے کہ بحث دوبارہ شروع کی جائے یا کہاں تک بحث ہوئی ہے یہ صرف علماء آزادی ڈسائڈ کریں گے یہی ٹرمس اینڈ کنڈیشن میں لکھا ہوا شبلی بھائی ہمارے علماء نے کہہ دیا کہ نہیں اب دوسرا ٹاپک اسٹارٹ ہونا چاہیے اب بولے بتائیں کیا کریں گے آپ انہوں نے کہا کہ دوسرا ٹاپک اسٹارٹ ہوگا ہمارے علماء تو یہ کہہ رہے ہیں اچھا، یہی تو آپ سے یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ ہے نا بیچ میں میں بھی نہیں آتا بیچ میں آپ کے علماء نے کہا دوسرا ٹاپک اسٹارٹ کیا جائے ہمارے علماء نے کہا کہ ہمارے ہمارے یاسر بھائی نے کہا کہ ابھی اس پہ سیر حاصل بحث نہیں ہوئی ہے اس کو کنٹینیو رکھا جائے تو یہ دو متضاد بات ہو گئی تو ان دونوں کو آپس میں طے کرنے لگتے ہیں آپ کیونکہ یہی دونوں فیصلہ کریں گے کہ نیکسٹ ٹاپک شروع ہوگا یا اس ٹاپک کو یا ختم کر دیا جائے گا میرے اور آپ کے درمیان میں بولنے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا شکلی بھائی بحث ان دونوں نے کرنی ہے میں نے اور آپ نے نہیں کرنی ہے تو پلیز شکلی بھائی آپ آئیے بتائیے پھر میں بیٹھتا ہوں ادھر دیکھتے کب تک بیٹھ ہوگی مجھے تو معلوم ہے کیا ہوگا آپ لوگ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھے آ جائیں جی آپ کس کی باری تھی انہوں نے لاسٹ باری انہوں نے لی تھی تو اگر صاحب آپ آ جائیں مائک کے اوپر بسم اللہ یہ موضوع ہے مولوی صاحبان ابھی تک یہ کیوں گھبرا گئے ہیں وہ تو صرف قرآن کا سہارا لے کے اپنے فرضی تعلیمات سے کچھ دفاع کرتے رہے تو میں نے ابھی اس موضوع کے کام از کم پانچ سو سو حدیث پڑھنی ہے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں ان کی سند بھی پیش کروں گا اور ان کا متن بھی پیش کروں گا ان میں حدیث کی روشنی میں وہ چیزیں میں ثابت بھی کروں گا سمجھ رہی بات کی اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے بارے میں خود ان کے علماء کے نظریات ان کی اچھی کتابوں میں کیا چیزیں لکھی ہیں مزید میں نے آیات بھی پیش کرنی ہے یہ تو چونکہ ان کا اپنا ہے کہ وہ خود اس میں مدعی تھے وہ چیزیں پیش کر رہے تھے تو میں نے ضمن دکھا ان کو چیزیں پیش کی ہیں تو ابھی تو یہ موضوع کافی سارا ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق فریق ان کے پاس قرآن و حدیث کے علاوہ مفسرین کے اقوال محدثین کے اقوال متکلمین کے وہ اس سے کافی سارا لمبا چوڑا موضوع ہے اور فیصلہ یہی ہے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو اس فیصلہ ایسا کو دیکھ کے نہ ماننا تو کم از کم سامعین تاکہ دونوں طرف سے مواد تو پہنچے گا کہ کس بنیاد پر وہ ان کو کو عادل مانتے ہیں کس بنیاد پر صحابہ کو عدالت عادل نہیں مانتے اور ان دونوں کا معیار کیا ہے روایات میں چاہتا ہوں اس موضوع کو بعد نماز ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم اس موضوع کو شروع رکھتے ہیں تک یہ موضوع اس سے متعلق روایات آیا نہیں آ جائیں گی سامعین کی تفصیل چاہتے ہیں چلو مولوی کی کیا حقیقت ہے بات کی اور اس کے علاوہ میں بلکہ خلاصاً آپ ان کو ایک عقائد کی بات بتاتا ہوں ان کی عقائد کی ایک کتاب ہے شرم واقف یہ ہے صاحب ان کی عقائد کی کتاب ہے ایک ہے شرم المقاصد علامہ تفتانی اس میں انہوں نے عدالت پہ اہل سنت کا نظریہ پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یعنی اپنا ماں باپاج کہ وہ چیزیں جو صحابہ کے درمیان یہ لڑائیاں ہو گئے ہیں یہ آگے بڑھ رہا ہیں پہلے ڈسائڈ تو کر لیں یہ ٹاپک رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے ابھی جو ٹائم مل رہا ہے آپ کو وہ یہ ڈسائڈ کرے آپ دونوں بیٹھ کے کہ یہ ٹاپک رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے اگر اس میں تصویر نہیں ہوتا تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ بتائیں آپ حضرات یہ نہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ شروع ہو جائیں یہ ٹاپک پہ ابھی جو پانچ گھنٹے کا ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا ہے اب ٹاپک اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ بات کریں آپ دونوں کو یہ ٹاپک رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے یہ دوسرا ٹاپک ہمیں جو موقع دیا جائے گا آپ لوگ کبھی موقع دیں گے ہم کو یا نہیں دیں گے یہ کیا ہے آپ کے مائنڈ میں یہ پوچھنا ہے مجھے تو ٹاپک اسٹارٹ نہیں کریں صرف اگر آپ کو بات کرنی ہے تو یہ بات کریں یہ ٹاپک رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے یہی کرتے ہیں جس طریقے سے اب تک گفتگو ہوتی ہے بارہ آٹھ منٹ جو طریقہ کار تھا اسی انداز سے اس گفتگو اس ٹاپک کو یعنی کہ اس چیز کو کہ یہ ٹاپک جاری رکھا جائے یا نہ جاری رکھا جائے تو ان دونوں کو صرف گفتگو کرنے جی- کرنے دی جائے اب تو آپ کا کیا خیال ہے شبلی بھائی آپ آگے مائک پہ بتائیے چلے قائد اعظم بھائی میں آپ کو بارہ بارہ منٹ دیتا ہوں تک رکھیں گے پانچ گھنٹے اس کے لیے بھی رکھے آپ یا دوسرا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے چلیے بھائی یہ تو اب یہی دونوں طے کریں گے نا دونوں طرف کے صاحبان علم ہستیاں میں اور آپ تو بہت ابھی اس قابل نہیں ہوئے ہیں میرا علم اتنا محدود ہے تو انہی دونوں کو طے کرنے دیجیے پلیز ہمارے یاسر بھائی یا راجا صاحب اپنا مائک پر ہمارے یہاں کیسے آئیں گے جی آپ جو ہے وہ کس طرح سے مطلب یہ مائک پکڑا رہے ہیں جب ہم نے آپ سے طے کر رہے ہیں کہ موضوع جو ہے وہ بنیاد اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ ہے تو اس موضوع کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کو کیا آپ کلمے کو نہیں مانتے ہیں کلمہ پڑھنا پڑھتے ہیں تو کلمے کے موضوع پر کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے کیوں بھاگتے ہیں آپ نے اپنے اس میں کمزوری محسوس کی ہے ہاں یہ تو سننے والے خود جان لیں گے کہ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں اصل تو جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ عدالت صحابہ کا موضوع تو ہے وہ ہم نے گفتگو کر لی پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے گفتگو کر لی پانچ گھنٹے پانچ پوری دنیا میں شبلی کو لکھے نا بھائی کہ بھائی یہ کیوں نہیں بولنا چاہ رہے ہمیں جو رکھنا ہے اب ہم نے آپ کے موضوع پر پانچ گھنٹے گفتگو کر کے اس کو ثابت کر دیا قرآن سے کہ صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں سب کے سب اور آپ نے قرآن سے سب کے سب بہشتی ہیں اور سب جو ہیں وہ عادل ہیں اور قرآن سے ہم نے ثابت کیا آپ نے جو ہے قرآن سے کسی آیت سے ثابت نہیں کیا کہ فلاں صاحبہ عادل نہیں ہے فلاں صاحبہ کسی ایک آیت سے نام دکھا کر دکھائے نام لے کر دکھائے نام بتایا اس میں کہ فلاں صحابہ کے لیے آیت نازل ہوئی ہے اور جو ہے یہ اب موضوع ہم نے اس کو ختم کر کے ثابت کر دیا اور خود سننے والے خود سمجھ گئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اصل موضوع سے کیوں بھاگ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی کمزوری ہے بنیادی جو عقیدہ ہے اس پر آپ کمزور ہیں کلمہ جو ہے اس پر آپ کمزور ہیں تو صحابہ کا موضوع جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے صحابہ کرام کا جو عدل کا مسئلہ ہے وہ ثانوی ایسے رکھتا پہلے اپنا ایمان ثابت کرو کہ آپ کلمے کو مانتے ہو تو کون سا کلمہ مانتے ہو پہلے اس پر گفتگو کرو جب اس پر گفتگو ہو جائے گی تو اس کے بعد اذان پر آئیں گے کہ اذان مانتے ہو تو کون سی اذان مانتے ہو آپ جو ہے وہ اصل موضوع پر آئیں بنیادی اور قرآن مانتے ہو تو کون سے قرآن کو مانتے ہو اصل موضوع پر آئے قرآن کو مانتے ہو قرآن جو ہے وہ لے کر آئے صحابہ اور اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تینوں صحابہ کرام کی جو ہے وہ بیت کی ہے اور کسی کے خلاف جہاد نہیں کیا اور جو ہے سب سے جو ہے وہ سب کی بیت کی ہے تو جو ہے وہ آپ کے شیعہ مذہب کے مطابق تو جو ہے وہ سارے صحابہ سارے اہل بیت سب کے سب غیر عادل ہو گئے کوئی عادل نہ رہا تو آپ کا مذہب شیعہ جو ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے آپ جو ہے وہ مذہب سے آپ کا کیا تعلق ہے جب آپ سب تمام صحابہ جنہوں نے بیت کی تمام اہل بیت جنہوں نے ان کے تینوں خلفائے راشدین کے ہاتھ پر بیت کی جب آپ ان تمام صحابہ اور اہل بیت کو نہیں مانتے تو پھر آپ کا اسلام سے کیا تعلق ہے آپ کا مذہب اسلام سے کیا تعلق ہے آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں اور قرآن قرآن جو ہمارے پاس لے کر آئے قرآن کی بات کرتے ہو حدیث کی بات کرتے ہو حدیث اور قرآن جو لے کر آئے ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت لے کر آئے ہیں صحابہ اور اہل بیت لے کر آئے ہیں جب تم تمام صحابہ اور اہل بیت کو غیر عادل مانتے ہو تو پھر تمہارے نزدیک قرآن اور حدیث دلیل کیسے ٹھہرتا ہے تم کون سی دلیل کو مانتے ہو پہلے تو یہ ثابت کرو تو یہ تمام موضوع میں نے آپ کے سامنے تمام موضوع میں نے آپ کے سامنے بنیادی رکھ دیے جو اصل ہے قرآن و حدیث کلمہ اذان سب سے پہلے ہم کلمے کی بات کریں گے کیونکہ کافر مسلمان ہوتا ہے تو وہ جو ہے پہلے کلمہ پڑتا ہے پھر مسلمان ہوتا ہے اس بنیادی موضوع پر تو آپ کیوں نہیں آنا چاہتے اصل اس کی بات کریں اور دوسری باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں نہ لوگوں کا وقت ضائع کریں اصل موضوع پر آئیں بھاگتے کیوں ہیں یہاں جو ہے بات کریں ڈرے نہیں ڈرتے ہیں تو پھر بات نہ کریں پھر آتے کیوں ہیں ہم جب تمہارے موضوع کو ہم نے قبول کیا اس پر گفتگو کی پانچ گھنٹے ساڑھے پانچ گھنٹے تو اب ہمارے موضوع پر تم کیوں بھاگتے ہو ہے پانچ گھنٹے اس موضوع پر گفتگو کرو پھر ہم پانچ گھنٹے تمہارے موضوع پر گفتگو کریں گے اگر تم میں طاقت ہے تو اس موضوع پر پانچ گھنٹے گفتگو کرو یہ جو ہے بس ہم نے کہہ دیا اب اسی پر بات کرنی ہو کوئی بات نہیں کرنی جو کلمہ ہے اس کی بات کرنی اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو ہم دوسری بات سننا نہیں چاہتے یہ بنیادی مسئلہ ہے کلمے کا بس دو اگر آپ دیں ہمارے یافر بھائی ایک منٹ آپ سے ریکویسٹ ہے جیسا میں پلیز شبلی بھائی میں آپ کا ٹیکس کا ویٹ کر رہا ہوں اگر آپ میری بات سن رہے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے اوکے آصف بھائی ان کو بولنے دیں ان کو جو ان کا ٹائم ہے وہ دے دیں مفتی صاحب کو بلا لیتے تو آ جائیں راجا صاحب آپ بولنا چاہتے ہیں الرحمن الرحیم بات عدالت صاحبہ کی چل رہی تھی اور ان صاحبہ نے ایک اپنے فیصلے صادر کر ہے تو کیا عدالت صحابہ کے بارے میں تو ابھی بہت کچھ مواد پڑا ہے اور ہم نے دینا ہے قرآن سے بھی اور حدیثوں سے بھی اور انشاءاللہ اس موضوع کو ہم جاری ساری رکھیں گے یہاں تک کہ قارئین فیصلہ کریں گے ہم مولینوں کے فیصلہ نہیں چھوڑتے سمرائی بات کی مولوں نے کسی فیصلے تک نہیں پہنچنا یہ چیز ہمیں پہلے بھی نظر آ رہی تھی مولوی صاحبان جج نہیں ہے وہ مدعی ہے اور ہم بحثیت ملک ہیں سمجھ رہی بات کی وہ اپنی صفائی پیش کریں گے ہم اپنی صفائی پیش کریں گے وہ اپنے دلال پیش کریں گے تو یہ موضوع تو اچھا خاصا لمبا ہے باقی میں اسی مسئلے کو اور ہندوستان میں باقی دیگر اسلامی ملکوں میں اسی مسئلے کو بہت اچھالا جا رہا ہے ان کو پتہ نہیں کہ اس کے خون کس نام پہ ہو رہی ہے جی تو اگر ان کو وہ مسئلہ کلمہ بہت اہم لگ رہا تھا تو پہلے کلمہ پہ بات ہو جاتی تھی ہم نے کب کہا تھا کہ ہم اس موضوع پہ بات نہیں کرتے سمجھ رہی بات کی ہم کلمے پہ بھی بات کریں گے جو ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں اس پر بھی بات کریں گے تو ہم چاہتے ہیں ابھی یہ عدالت صحابہ والا مسئلہ یہ جاری وہ ساری رہے گا ان شاء اللہ حتیٰ کے قارئین خود فیصلہ کر دیں گے اور اس کے بارے میں ہم یہ ہے کہ پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اب حدیثیں آئیں گی نا تو حدیثوں کے بارے میں سب سے پہلے میں مول صاحب سے قواعد حدیث کے بارے میں بات کروں گا کہ ان کو پتا میں یہ پتا چل جائے اور ان کو میرے پتا چل جائے کہ میں اپنے قواعد کو کس حد تک جانتا ہوں اور مجھے بھی پتا چل جائے کہ یہ اپنے قواعد کو کس حد تک جانتے ہیں تک قواعد حدیث سے بات نہیں ہوگی حدیث کا لیے بڑا مشکل تو ان کو قواعد پیش کریں گے بیان کریں گے اور میں سنی مگر بھی ابھی نماز اثر کرتے ہیں جی؟ کہتا ہوں کیا شیعہ قواعد ہاں بھائی شیعہ قواعد ہیں مطلب قواعد اور اس کی کتابیں ہیں اقبال سے آیا ہے علامہ مجرف کی وزیرہ ہے اس سے یاد دلایا ہے نہایا ہے اس کا ہم دوسرا ایک دوسرے کا ٹیسٹ لیں گے یہ ایسے یہ تو جہلانہ باری کا دیس رات نے کار کرتے جی، قرآن کی اس طرح تمہارا رشک کو خلاف قرآن کیا جاتا ہے باقی یہ کافی قرآن کے موافق یہ تو ان کا کوئی قاعدہ ہے اس حدیث رد کر دیا میں یہ کوئی حدیث آ گیا کہ قرآن رکھنا حدیث کو رکھنے کے لیے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ معیار تو ہمارا ہے یہ تو صرف خام دوسروں کو خوش کرنے میں مبتلا کر رہا ہے ہاں یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ کسی حدیث کو پرکھنے کے لیے قرآن کو معیار بنایا جائے یہ معیار ہمارا ہے اور بار بار یہ سورج کافی پڑھ رہے ہیں اور ان ہم ان سے آدھا گھنٹہ تک ہوگی میں ان کو پوچھوں گا کہ یہ اپنے قواعد کی کتاب میں کس نہیں جانتے ہیں تاکہ لوگوں کو پہلے ہی ہر کر رہے ہیں اور میرے بارے میں پتا چل کر میں حدیث کی بنیاد سے انکار کرتا ہوں تاکہ ان کو سامنے آ جائے دیکھا جائے گا ہاں۔ حدیث کو بھائی حدیثیوں کے ہاں کیا صحیح حدیث کو کیا شرائط ہے موسق سے کیا مراد ہے حدیث معتبر کیا ہوتی ہے حدیث حسن کیا ہوتا ہے امر کیا ہے مرسل کیا ہے مزلف کیا ہے اس سے منصرف کیا ہے یہ سارے تقریباً حدیث کی کچھ بنتی ہیں ان تمام پہ انشاء بات ہوگی ہر بیچ کا تب تک لگ جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے لوگ ہر کے سنیاس سے کریں اور سنائیے ان یعنی کی پورا حدیث کو بنیاد رکھنے کے لیے اپنے خواہشات سہارا لیتا ہے جس خدا کا سارا غلط کیا جاتا ہے ہم اپنی رجسٹ کر اپنا قبول کریں گے تو پہلے ہمیں معیار بتائیں گے کہ حدیث کیا ہے صحیح کے لیے ہمارے یہاں کیا یہ شرائط بھی بیان کر اور جو رضایت بیان کرے اور چیزوں کا میں بھی گا تاکہ پتہ چل جائے کہ دونوں مول صاحبان اپنے قواعد کو تک جانتے ہیں یہ چیز جاری لائیں گے اس کے بعد ان شاء یہ سارا موضوع جاری رہے گا جی صحابہ کے بارے میں مثلا یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ صحابہ کرام نمازیں کیسے پڑھتے تھے انہوں نے نمازوں میں کیا تبدیلی کی انہوں نے روزوں میں کیا تبدیلی کی انہوں نے شریعت اسلامی کا کیا کیا مذاق اڑایا یہ حقائق سامنے آ جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس بنیاد پر کن کی بنیاد پر یہ شیوں کو کافر کہتے ہیں اور کن حقائق کی بنیاد پر شیعہ صحابہ کرام کو عادل نہیں مانتے بات صحابہ کو عادل نہیں مانتے سمجھ رہی بات کی ہمارے پاس یہ تو چونکہ ابھی اس بارے میں یہ مدعی تھے تو ہم نے کہا کہ تھوڑی تھوڑی بحث چلتی رہے تاکہ آگے یہ چلتے رہے ہمیں بھی پتا تھا کہ انہوں نے یہی نتائج نکالنے ہیں یہ عدالت صحابہ والا موضوع سب سے زیادہ اہم موضوع ہے اس لیے یہ پہلے رکھا گیا پانچ گھنٹے تک یا چھ گھنٹے تک جو بھی اس سے بحث رہے ہمارے پاس صحابہ کرام کی عدالت یادم عدالت پر کم از کم پانچ سو حادیث ہے اور ان میں سے پچاس فیصد تک ہیں تو یہ انہیں حدیثوں سے کیوں گھبراتے ہیں مجھے پتا تھا کہ کلاک اہل سنت ہے اہل حدیث ہے اور انکار فوراً حدیث کا کر جاتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہونا کے کے لیے یعنی کوئی معیار ہی نہ یہ تو ہمارے یہاں نہیں سکے یہ بار بار اصول کافی کا حوالہ دے رہے ہیں ہمت پورا تھا کہ کس چیز سے یہ قواشن دکھ رہا ہے کہ کوئی کوئی روایت قرآن کے خلاف ہے تو اس کو فوراً چھوڑ دیا جائے یہ نہ ان کے اصول میں ہے قواعد حدیث میں ہے نہ حدیث کی کتابوں میں ہے بلکہ ان چیزوں کو انہوں نے رد کر دیا ہے تو یہ خواہ مخواہ ہماری قواعد کا سہارا لے کے یہ تھوڑا تھوڑا اپنا دفاع کر رہے تھے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ صحابہ کی عدالت کے بارے میں ہم ان کے متکلمین کی اپنا اخبار بھی لائیں گے مفسرین کے لے لائیں گے محدثین کے لائیں گے اور اس طرح علماء رجال و حدیث کے لائیں گے اور اس طرح صحابہ کرام کے اپنے اخبار لائیں گے پیغمبر اسلام کی حدیث لائیں گے قرآن کی آیات لائیں گے اہل بیت کے فرامین بھی لائیں گے کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کو کس حد تک مانتے ہیں یہ مول میں درمیان میں دیکھ ہے یہ بڑا ترش و تلخ لہجہ کرتے گئے حتیٰ کہ اہل بیت کے بھی اعتراض کرتے گئے واضح طور پر انہوں نے کہا کہ حضرت علی کا بھی اس قرآن پہ ایمان نہیں ہے نام جعفر صادق کا بھی نہیں ہے یہ غلط موقف نہ اپنایا کریں کبھی آپ ان کو کہتے ہیں اولیاء خدا ہیں احترام کرتے ہیں خلفۂ راشدین بھی مانتے ہیں اور صحابی بھی مانتے ہیں اور اعتراضات بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ کھل کے حقیقت ہے سامنے آ جائے گی کہ اس اصل ان کے اندر کیا ہے اہل بیت کے بارے میں اور رہ کرتے ہیں جی، لہٰذا ان شاء اللہ ہم اس موضوع کو جاری رکھیں گے اس کے بارے میں آیا احادیث سب کچھ ہم پیش کریں گے اس موضوع سے ان کو فرار نہیں کرنا چاہیے جب ایک موضوع شروع کر دیا ہے تو جب تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سیوں کے پاس کیا ہے کیا دلال ہے جس کی وہ تمام صحابہ کو حاضر نہیں مانتے ہم صاحب صحابہ کے منکر نہیں ہیں تمام صحابہ کے منکر نہیں ہیں جو صحابہ حاضر ہیں وہ میں نے کئی دفعہ کہہ دیا اپنی کتابیں بھی پیش کروں گا ایک ہی عقائد کی کتابیں بھی پیش کروں گا یعنی کہ عقائد ہیں ہے شرح مواقع ہے نیو شریف نجانی ہے شرح مقاصد ہے نبرات ہے سب چیزیں آ جائیں گی کہ صحابہ کرام کس حد تک عادل تھے اور کس حد تک غیر عادل تھے حد تک کہ انہوں نے دین کے اندر کیا کیا بدعت کیا کیا کیا ہے خرابیاں پیدا کی ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شاء آئیں گی یہ ہمارے کلمے پہ اعتراض کریں ہماری نماز پہ اعتراض کریں جو چاہتے ہیں اسی کے زیر میں ساری چیزیں ان شاء اللہ ہم بیان کر دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ عدالت صاحبہ والا پہلو چونکہ چل پڑا ہے لہٰذا اس بحث کو جاری رکھنا چاہیے ہم اس کے لیے ہار لحاظ سے تیار ہیں پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ پانچ دن بھی بیٹھنا پڑے گا اس موضوع کو جاری رکھیں گے اگر ان کو اتنا تو یہ فوراً دیتے جی ہمیں یہ قبول نہیں ہے ہم دوسرا موضوع لانا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے پتا ہے چھیڑ دیتے تو اس وقت بھی یہ ان کی موضوع کرے یہ ان کا پہلا ہے ہمارے ان موضوع کے کئی مدد ہو چکے ہیں دیگر کے حضران سے تو وہ وقت سہارا لے کے دوسری طرف نکل جاتے ہیں آپ کو پتا تھا کہ اپنا صحابہ پہ کتنی بحث ہوتی رہی تو یہ درمیان میں کافی سارے موضوعات کو بدلتے رہے ہم ان کو پھر کھینچ کھونچ کے طرف لاتے تھے ہم رہی بات کی تو ہم ان شاء اللہ اس موضوع پر ہر لحاظ سے ہیں جتنا مواد ہے اور مواد کی ہم تائید توسیقار فصول عدیز معیم کے اخبار کی جتنا مواد ہم پیش کریں گے پوری ذمہ داری سے پیش کریں گے اس کی شرم بھی پیش کریں گے اس قدر کریں گے جی؟ اچھا، میں کروں گا تو ہم ان کی تفصیل کریں گے اسی طرح یہ بھی پابند ہوں گے کہ ہماری کسی کتاب سے کوئی رعایت پیش کرے اس کی صنعت کریں اور صنعت کے ساتھ اس کے راضی کا حل کریں اس کی تصویروں سے دکھنا ہے یہ نہیں کہ آپ درمیان پکڑا اور آگے باتیں کرنا شروع کر دیں میں ساری باتیں ان کی کچھ جب